السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دیکھیے یہ جو شخص ہے نامر بن بہر الجاہز یہ کوئی امام نہیں ہے اگر یہ امام ہے تو سمجھے کہ امام کفر ہے یہ کافر مرتد اور زندیق تھا یہ ملحد شخص تھا یہ معتزلی ہے یہ صفات کا منکر ہے یہ حضرت معاویہ کی تکفیر کرتا تھا بالعین جو اس کی طرف منصوب رسائل جو موجود ہے اس میں میں نے خود پڑھا ہے میں نے اپنی آنکھوں سے پڑھا اس نے تاغت کہا حضرت معاویہ کو یہ کافر تھا دوسری بات تقدیر کا منکر کرنے والا مثل رافضی ہے اس نے ایک ایسی بدعت ایجاد کی کہ جو امت میں کسی نے اس سے پہلے پایا ہی نہیں تھا وہ بات اس نے کہی اس سے پہلے ابن اشرش نام کا ایک شخص گزرا اس کے رجوع کرنے کی بات آئی حدیث کی روایتوں میں وہ شخص کا نام ہے حدیث کا علم رکھتا تھا اس نے کہا تھا جو منتصف فرقہ اسلام کی طرف وہ سب کہ سب معذور ہوں گے اللہ کے ہاں تو اس کو باطل ہے اس کا مسئلہ باطل ہے اس کو باطل بات اس نے کہی کہہ کے رد کیے تھے علماء نے لیکن اس کے بعد یہ آیا اس نے آ کے کیا کیا اور توس اختیار کی اور اس نے یہ بات کہی کہ آج جو یہود و نظارہ ہے یا مشرقین ہے ان تک نہ عقلی دلائل پہنچ سکتے ہیں نہ سمعی دلائل کیونکہ وہ عقل کا ادراک نہیں کرتے ان کی طبیعتیں بدل گئی عقل کا صحیح ادراک نہیں کرتے یعنی عقل سے صحیح ادراک وہ نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کی طرف نہ ہی وہ سمعیات کے پابند ہے کیونکہ ان تک سمعیات پہنچی نہیں ہے تو دنیاوی احکام میں وہ کافر ہے ان اللہ وہ معذور ہوں گے کہ ان اللہ وہ معذور ہے یعنی حقیقت میں جو اللہ اور ان کے درمیان میں ہے وہ لوگ کفر پر نہیں ہے لیکن دنیا بھی احکام میں کیونکہ ہم تو ظاہر پر لگائیں گے چلے ہم کفر کا حکم لگاتے گئے تو اس میں خود قاضی ایاز ابن خدامہ اور ان سے پہلے کے بھی لوگ جو ہے اس کی تکفیر کیے تھے اور خود معتزلوں معتزلہ جو فرقہ ہے معتزلی فرقہ جو ہے معتزلہ میں سے قاضی عبدالجبار اس کے مثل دوسرے لوگوں نے بھی اس کی تکفیر کی بلکہ یہ جو دلائل دیا تھا وہ دلائل کا تذکرہ کرتے ہوئے رد بھی کیا دوسرے دلائل سے اور یہ جو دلائل دیا تھا وہی دلائل آج کے حاضری لوگ بھی استعمال کرتے اس لیے ہم انہیں جاہز ہی کہتے ہیں یا پھر آج کے حاضری جو ہے وہ شیوخ الجاہز ہے کیونکہ جاہز نے دنیاوی احکام میں کافر ہونے کا حکم لگایا تھا لیکن یہ جو آج کے حاضری ہے تاریخ کہ عبداللہ تاریخ کا جیسا شخص جس نے کھلے عام یہ بات کہی کہ تم تو ان تک دعوت پہنچائی نہیں تو کافر کیسے ہے تو وہ یہ تو دنیاوی احکام میں بھی کافر کا قائل نہیں رہا تو ایسے ہی بہت سے لوگ ہیں تو خیر یہ تو عزر بالجہل کا مسئلہ دوسرا ہے رہی جاہز کی بات تو جاہز کافر ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کیونکہ علماء نے اچھے سے اس کے باتیں نقل کی ہے جب قرضاوی نے عذر دیا تھا اصلی کافر کو تو اس کے اوپر شیخ حسان نے رسالہ لکھا اس میں پورے جاہز کے بارے میں جو لوگوں نے کیا کیا کہا انہوں نے نقل کر دیا آگے بات یہ کہ دیکھیں اب اگر اس نے کوئی رسالہ لکھا ہے تو ٹائٹل نہیں اس کے اندر جو متن ہے اس پر بحث ہوگی کیوں کیونکہ جو ٹائٹل ہوتا ہے اور جو بات ہوتی ہے وہ الگ ہوتی ہے ٹائٹل سے آپ اپنی منمانی والی بات نہیں لے سکتے ہیں اب یہ تو تھا کافر اس کی کوئی رسالے کی اس کے تذکرے کی ضرورت ہی نہیں ہے لیکن اگر اس نے لکھا بھی ہے تو اس میں متن کیا ہے ہم پہ پیش کرو اور ہم جو ہے نا بحث کریں گے اس پر اگر آپ نے یہ بات کہی کہ وہ زمانے سے حب الوطنی موجود تھی شامل تھی تو ہم آپ کو کہیں گے کہ جہمیت وہ زمانے سے تھی قرآن کو مخلوق کہنا وہ زمانے سے تھا وہ زمانے سے حزبیت موجود تھی رافضیت موجود تھی زیدیت موجود تھی کیا یہ پورے کے پورے صحیح ہو گئے بالکل بھی نہیں نینریت موجود تھی معاذ اللہ ختم نبوت کے منکرین موجود تھے تو جو ہے نا بھدی بات ہے یہ جو بھی کہنے والا ہے وہ اصل اصول جانتا ہی نہیں ہے وہ بھدی بات کر رہا ہے یہ پورا جو ہے آیا ہے معاملہ کہاں سے جاہیز کو امام بنانے کو اس حالانکہ وہ کافر ہے اب آپ دیکھیں کہ یہ حب الوطن کے اوپر اس نے اگر کتاب لکھ دی تو یہ اس کو تو چھوڑ دے اگر آپ کو ایسی ایسی باتیں ملے صوفیہ سے حب الوطن من الایمان تو آپ جو لوگ اپنی زبان سے بات کہہ رہے ہیں اس کی مراد لیں گے یا پھر اپنی طرف سے بات کہیں یعنی اپنی طرف سے اس کی مراد جو ہے نا گھڑیں گے یا پھر اس کی بات لیں گے جیسا صوفیہ کی بات ہی اگر انہوں نے نقل کی حب الوطن من الایمان تو ان کے ہاں حب الوطن من الایمان سے مراد کیا ہے جنت ہے وہ کہتے ہیں کہ جنت اصلی ہمارا وطن ہے تو اس سے محبت کرنا ایمان میں سے اب اس کو آپ یہاں پر چسپا کر دیں گے نیشنلزم کی آئیڈیالوجی پہ تو بالکل غلط بات ہے آپ سوچیں کہ اگر کوئی نیا فرقہ یہاں پر بنے اور وہ فرقے کا عقیدہ یہ ہو کہ عورتیں مرد کی عبادت کرے وہ کیا کہتے ہیں کہ لوگوں کے اوپر عورتوں پہ لازم ہے کہ وہ مردوں کی عبادت کرے نیا فرقہ بنے اور وہ فرقہ دلائل لے کہاں سے شریعت سے اور کہے کہ اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر میں عورتوں کو سجدے کا حکم دیتا تو عورتوں کو دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو کرے اور ایسے شوہروں کے حقوق والے پورے روایتیں بیان کر دے بیان کر کے کہے کہ دیکھے اس کے اوپر یہ دلیل ہے اور یہ احادیث منقول ہوئی تو کیا حجت بن سکتی ہے بلکہ نہیں یہ تو دھوکہ ہوگا نا ایسا ہی قرآن کی آیتیں پیش کرے کہ بھائی رجال قوام ہے عورتوں کے اوپر تو یہ بنیاد بنا کر اگر کوئی عبادت کی بات کرا تو ابتال ہو جائے گا نا دین کا تو سمجھے کہ ان کے جو شبات ہوتے ہیں کیا ہے حقیقت الگ ہوتی ہے اور ان کے باتیں الگ ہوتی ہے نیشنلزم کے اوپر بات ہو رہی ہے وطن کی عبادت وطن کے لیے جینا وطن کے لیے مرنا وطن سے براعت کی وجہ سے لوگوں سے براعت کرنا وطن سے محبت کی وجہ سے لوگوں سے محبت کرنا وطن کے اندر جو قوم ہے تمام ان سے جو ہے ولا رکھنا بالاستثناء یہ دعوت جو نیشنلزم کی اس پہ بات کرو اب کوئی والدین کی عبادت کرنے والا فرقہ نکلا وہ کہتا ہے کہ والدین کی عبادت بھی جائز ہے اور دلائل کہہ دے ہے قرآن سے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ اف کہنے سے بھی روکا گیا سبحان اللہ اور آپ دیکھیں کہ جتنے بھی والدین کے متعلق فضیلت آئی ہے ان کی خدمت کرنے کی بات آئی ہے ان کی اطاعت کرنے کی بات آئی ہے وہ پورے لگا کر والدین کو مطلق اطاعت کا قائل قرار دے تو ایسا ہوگا ایسا ہی حکمران سے خروج کے روکا گیا وہی تو بیس بنا کر لوگ تواغت کی غلامی کی بات کرتے ہیں وہی تو بیس بنا کے اصلی کافیروں کو بھی ولی عمر شمار کیا جا رہا ہے تو ایسے بہت سے چیزیں ہوتی ہیں ایسے بہت چیزیں ہوتی ہیں تو یہ کوئی دل دلیل نہیں ہے یہ کیا ہے یہ ذلت و صغار کفر کی ذلت و صغار لوگوں کے گردن پہ ڈالنا ہے اور خود کے گردن پہ ڈال لینا ہے اب اسی عصر حاضر میں بھی بہت سے لوگوں نے حب الوطن کے اوپر کتابیں لکھی ہنسی تو مجھے آئی فوجی عصری جیسے جنگلی شخص نے بھی یعنی جو فوجی عصری جیسا شخص بھی جو ہے نا لکھا ہے جنگلی نے جو ہے نا وہ ایک رسالہ لکھ دیا حب الوطن کے اوپر اب آپ جا کے اس کا متن پڑھے تو آپ کو ہنسی آئے گی کہ بھائی بات کیا ہے اور یہ کیا ہماری جو بات ہے وہ کیا ہے اور اس کی بات کیا ہے اب دیکھیں تو سمجھ میں آئے گی بات